حضرت یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اس نے عمرے کا احرام باندھ رکھا تھا لیکن اس نے سلے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور خلوق یعنی خوشبو لگا رکھی تھی اس نے آپ سے کہا میں نے عمرے کا احرام باندھا ہے تو میں کیا کروں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو حج میں کیا کرتا تھا اس نے کہا میں اس یعنی سلے ہوئے کپڑے سے بچتا تھا اور اس خوشبو کو دھویا کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تو حج میں کرتا تھا وہی عمرے میں کر سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار سات سو دس